بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانعام آیت چون وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبْ ربكم على نفسه الرحمة على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح وأصلح فأنه غفور رحيم توبہ اور مغفرت کے بارے میں اہم اعلان بہت عظیم بشارت ترجمہ اور ہماری آیتوں کے ماننے والے جب آپ کے پاس آئیں تو کہہ دیجئے کہ تم پر سلام ہے تمہارے رب نے اپنے ذمے رحمت لازم کی ہے جو کوئی تم میں سے ناواقفیت سے کوئی برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور نیک ہو جائے تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے غفور الرحیم یہ جو فرمایا بجہالہ کہ جو کوئی ناوقفیت سے برائی کرے اس میں شاید یہ غرض ہو کہ مومن جو برائی یا گناہ کرتا ہے خواہ نادانستہ یا جان بوجھ کر وہ اصل میں اس برائی اور گناہ کے انجام بد سے ایک حد تک ناواقف اور بے خبر ہو کر کرتا ہے اگر گناہ کے تباہ کن نتائج کا پوری طرح اندازہ ہو تو کون شخص ہے جو اسے کرنے کی جرت کرے مومن پر ایک عارضی جہالت طاری ہوتی ہے تو گناہ ہو جاتا ہے مگر جب وہ سوچتا ہے تو فوراً توبہ اور استغفار کی طرف لپکتا ہے